اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم computer architecture and assembly language programming پچھلے لیکچر سے ہم لوگ کچھ تھوڑا سا کام جو کرتے آ رہے ہیں وہ ہے بنیادی طور پہ کچھ ٹائمر کے ساتھ ہم نے کھیل کیا ہے کچھ ہم نے کی بورڈ کے ساتھ کیا ہے آج ذرا میری خواہش یہ تھی کہ آج ہم آپ لوگوں کو تھوڑا سا کمپیوٹر سے باہر لے کر کے چلیں جو کمپیوٹر کے ابھی تک آپ نے دیکھا ہے اور ابھی تک آپ لوگوں نے استعمال کیا ہے آپ میں سے اکثر نے ٹھیک ہے جو لوگ کے بہت زیادہ عرصے سے اس کے ساتھ جو ہیں وہ کانٹیکٹ میں ہوں گے وہ تو کچھ چیزوں کو شاید جانتے ہوں گے لیکن جنرلی ہمارا آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر بس یہ اتنا ڈبا سا ہے ٹھیک ہے اور یہ اسکرین ہے اور یہ کی بورڈ ہے بیسیکلی اس کا جو ایک جنرل فارم ہے جنرل فارم جو ہے وہ اتنا ورسٹائل ہے کہ اس کے ساتھ آپ شاید اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو جنرل کنٹرول فنکشنز یہ وہ بہت سارے کام جو ہیں وہ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں آج جو میرے لیکچر کا موضوع ہے نا وہ ہے ذرا تھوڑا سا ایکسٹرنل انٹرفیسنگ کہ بیرونی دنیا کے ساتھ کمپیوٹر کا تھوڑا کانٹیکٹ الیکٹریکل کانٹیکٹ بیرونی دنیا کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے اور اس میں مطلب زیادہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم بہت سمپلسٹک چیزیں جو ہے نا وہ کریں گے لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک بنیادی جو آئیڈیا ہے چیزوں کا وہ ضرور انشاءاللہ شاء آپ تک کنوے ہو جائے گا آج کے ہمارے لیکچر کا جو جو جو بنیادی یعنی جو سینٹرل کنٹرول کا ہمارا جو سینٹرل پورٹ ہے نا وہ ہم نے پیرل پورٹ کو لیا ہے پیرل پورٹ سے چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کرنے کے لیے جو ہے آج کا لیکچر اس اس بنیاد کے اوپر آج کا لیکچر ہم نے ترتیب دیا ہوا ہے چونکہ یہ بہت بیسک چیز ہے اس لیے پیرل پورٹ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ذرا اس کی تفصیل بتا دیں کہ ایک تو ہے وہ چیز وہ کنیکٹر یا وہ وہ اتنا سا جو جس میں کئی تاریں لگی ہوتی ہیں اور وہ آپ جو ہے کمپیوٹر کو لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ پرنٹر لگا دیتے ہیں یہ تو جنرل ایک انٹرفیس ہے لیکن کمپیوٹر خود پیرل پورٹ کو کس طریقے سے دیکھتا ہے کمپیوٹر کے لیے پروسیسر ہاں، کے لیے جو ہے وہ پیرالل پورٹ کیسی ہوتی ہے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا کیونکہ جب آپ اسمبلی لینگویج کے اوپر بیٹھے ہوں تو آپ کو پیرالل پورٹ کا ایکسٹرنل ویژن جو ہے نا وہ کوئی کام نہیں دے گا آپ کو پیرالل پورٹ کا انٹرنل ویژن چاہیے وہ ویژن چاہیے جو کہ جس جس ویژن کے ساتھ جس نظر کے ساتھ پروسیسر جو ہے وہ پیرالل پورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی ڈسکرپشن میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں پھر اس کے بعد اس کو ون ٹو ون کر کے ذرا آپ کو سلائڈوں پہ بھی دکھا دوں گا اس میں اس ڈسکرپشن کے اندر میں بہت زیادہ ڈیٹیل جو پیرل رپورٹ کی ہے نا اس میں نہیں جاؤں گا وہ ڈیٹیل آپ کو میرے نوٹس کے اندر مل جائے گی جو میری گفتگو ہے آج کی وہ اس پن تک یعنی ان فنکشنز تک محدود ہوگی جو فنکشنز کے میں نے استعمال کی ہے اگر آپ ویسے پیرل پورٹ کو دیکھیں تو یہ پچیس پن کا ایک کنیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس یہ جو خاص طریقے کا ایک شیپ ہے نا اس کا ایک خاص نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں D B D B twenty five یعنی پچیس پن کا یہ D B D D type کا کنیکٹر ہوتا ہے اس کی شکل جو ہے نا وہ ذرا انگریزی کے ڈی سے ملتی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ ڈی بی ٹوینٹی فائیو کہلاتا ہے پچیس پن کا کنیکٹر اس کی مختلف پنیں جو ہیں ان کے اوپر مختلف انفارمیشن ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جو بالکل اس کا اسینشل فنکشن ہے وہ ہے پرنٹر کے ساتھ انٹرفیس کرنا ٹھیک ہے اور پرنٹر کے لیے کچھ سگنلز خاص ہوتے ہیں وہ سگنلز جو ہیں وہ اس کے اوپر آتے ہیں کچھ سگنل خاص ہوتے ہیں جو کہ پرنٹر جنریٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اوپر آتے ہیں یعنی ایک طرح سے یہ بائی ڈائریکشنل پورٹ ہے اس پورٹ پر پرنٹر کمپیوٹر سے بات کر سکتا ہے اور کمپیوٹر پرنٹر سے بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے ان پچیس پنوں میں آٹھ پنیں جو ہیں وہ ڈیٹا کی ہوتی ہیں یہ پیرل ہے اس میں ایک بائٹ پوری کی پوری ٹرانسفر ہوتی ہے پرنٹر کو ٹھیک ہے پیرل ٹرانسفر ہوتی ہے آٹھ تارے ہیں اس کے اندر جو کہ پوری بائٹ کمپیوٹر سے لے کے پرنٹر تک پہنچاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو بائٹس ہیں یعنی جن کو ہم ڈیٹا بائٹس کہتے ہیں یہ جو ڈیٹا بائٹ ہے پرنٹر کی ڈیٹا پنز جو پرنٹر کی ہیں یہ ڈی بی ٹوینٹی فائیو کے اوپر جو پن نمبرز لگے ہوئے ہیں نا ان کے اوپر پن ٹو سے لے کے پن نائن تک ٹھیک ہے یہ ڈیٹا پنز ہے یعنی جو ڈیٹا بھیجنا ہے نارمل جو ڈیٹا بھیجا جاتا ہے ڈیٹا پورٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر کہاں ہے وہ تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو جو کمپیوٹر کے باہر ہے وہ پن دو سے پن نو کے درمیان یہ آٹھ پنیں ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ڈیٹا بائٹ کو کمپیوٹر سے پرنٹر تک پہنچاتی ہیں اس کے بعد جو ہماری ایک بڑی انٹرسٹنگ پن ہے ٹھیک ہے وہ ہے ایکنالج اے سی کے اگر ویسے آپ ڈاکومنٹ میں دیکھیں گے تو وہ اے سی کے کہلاتی ہے ٹھیک ہے ایکنالج یہاں یہ وہ پن ہے جس میں جب پرنٹر کو کوئی بائٹ دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس پہ بائٹ لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ پرنٹر یہاں کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ وہ بائٹ اس نے پڑھ لی ایکنالج کر لی ٹھیک ہے ایکنالج سے مراد اصل میں ایکنالج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کا پچھلا ڈیٹا پڑھ لیا ایک اور دوسرا یہ کہ میں اگلے ڈیٹا کے لیے تیار ہوں یہ دو مانی ہیں ایکنالج کے اسی وجہ سے ایکنالج کی پن جو ہے نا بنیادی طور پر وہ پرنٹر کے آئی آر کیو کو بھی کنٹرول کرتی ہے میرا خیال ہے کہ اب تک آپ لوگ تھوڑا سا ایزی ہو گئے ہوں گے آئی آر کیو کے ساتھ تھوڑا آپ اس کو مطلب آپ کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ کوئی ٹیکنیکل لفظ نہیں رہا ہوگا نہیں رہنا چاہیے ابھی تک جتنا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ پن جو اے سی کے کی پن ہے یہ پن بنیادی طور پہ ایسے سمجھ لیجیے ایسے ہوتا نہیں لیکن ایسے سمجھ لیجیے کہ گویا یہ پن آئی آر کیو سیون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ہے ٹھیک اس پن کو جب میں سگنل دوں گا تو آئی آر کیو سیون پر یہ سگنل سیدھا چلا جائے گا ٹھیک ہے نا یہ میں نے کہا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن آپ اس کو سمجھیں ایسے ٹھیک ہے یہ چیز ایک تو یہ یہ بڑی دلچسپ پن ہے ہماری اس کے بعد پن نمبر اٹھارہ سے لے کے پن نمبر پچیس تک ٹھیک ہے نا یہ گراؤنڈ ریفرنس ہوتا ہے گراؤنڈ ریفرنس سے مراد یہ کہ جب بھی ہم باہر کی کوئی چیز جوڑنے لگتے ہیں نا پرنٹر کے ساتھ جوڑیں یا کوئی بھی دو سرکٹ جب ہم جوڑیں تو ان کے درمیان ایک ریفرنس پوائنٹ زیرو پوائنٹ ضرور ہونا چاہیے ادر وائز وہ ایک دوسرے کی جو جو وولٹیج لیولز ہیں تھوڑی بہت الیکٹرانکس تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگی جو وولٹیج لیولز ہیں نا ان کو وہ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ریفرنس پوائنٹ ہونا ضروری ہے زیرو آپ دیکھیں نا گراف بناتے ہیں آپ کوئی چیز بھی آپ بناتے ہیں آپ اس میں اپنا ایک ڈیٹم پوائنٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیٹم پوائنٹ اس سے آپ کہتے ہیں کہ اتنا ایکس اتنا وائی ٹھیک ہے تو جو الیکٹریکل سسٹم میں ڈیٹم پوائنٹ ہوتا ہے نا اسے ہم گراؤنڈ کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ زیرو وولٹ ہوتا ہے زیرو ریفرنس ہوتا ہے جس کے ریفرنس سے کہ تمام سگنلز اپنے اپنے ویلیو لیتے ہیں میں بہت زیادہ الیکٹریکل انجینئرنگ کے اندر جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا اور میں نہیں جاؤں گا لیکن بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو ہے اس کا ایکسٹرنل یعنی جو ڈی بی ٹوینٹی فائیو ہے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر اس وقت میں صرف ان ان دو ٹائپ کی پنوں کے اوپر جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہم نے بلڈ کیا ہے وہ ان دو ہی دو ہی ٹائپ کے پنوں کے اوپر ایک ایکنالج کے اوپر ہے ٹھیک ہے ایکنالج میں بس آپ ایک خاص چیز کو یاد رکھیے کہ یہ وہ پن ہے کہ جس پہ جب سگنل آئے گا تو وہی سگنل آئی آر کے اوپر جائے گا یعنی اس کو اگر میں اس کو باہر سے کوئی بھی سگنل دوں گا تو میں کمپیوٹر کو انٹرپٹ کر سکتا ہوں شارپلی پرسائسلی اسی جگہ پر جس جگہ پر کہ یہ میں سگنل دوں گا بالکل اسی جگہ پر پروسیسر جو ہے وہ آئی آر کیو سیون لے کر انٹرپٹ ہو جائے گا جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آئی آر کیو زیرو لے کے وہ ٹائمر چینل میں انٹرپٹ ہو جاتا ہے آئی آر کیو ون لے کر کے وہ کی بورڈ کے فنکشن میں انٹرپٹ ہو کر کے پہنچتا ہے جو آپ نے پچھلے لیکچرز میں دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے بالکل اسی طرح یہ ایکسٹرنل ورلڈ سے جب ہم اس کی اے سی کے پن پن نمبر دس جو ہے پیرالل پورٹ کی جب ہم اسے ڈاؤن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ سمجھ لیجیے جب ہم اس کو زیرو وولٹ سے ملائیں گے نا تب انٹرپٹ آئے گی یہ ایکٹ اس کو ہم کہتے ہیں انجینئرنگ کی زبان میں سمجھ لیجیے اسے ہم کہتے ہیں یا لاجک کی زبان میں بھی ایکٹیو لو ٹھیک ہے آپ نے ڈیجیٹل لاجک پڑھی ہوگی تو آپ نے یہ ضرور لفظ جو ہے وہ سنا ہوگا ایکٹیو لو یہ ایکٹیو لو ہے ٹھیک ہے یعنی جب ہم اس کو پانچ وولٹ سے زیرو وولٹ پہ لے کے جائیں گے تب انٹرپٹ جنریٹ ہوگی ٹھیک ہے یہ تو ہے آپ کا outer look D B twenty five کا اب یہ جو انٹرفیس ہے یہ جو پنیں ہیں ساری کی ساری یہ پنیں ظاہر پروسیسر تو باہر آ کر کے بی ٹوینٹی فائیو میں سگنل نہیں دیتا ٹھیک ہے نا کوئی نہ کوئی انٹرفیس ہے پروسیسر سے اس کنیکٹر تک ٹھیک ہے وہ انٹرفیس جو ہے وہ کیا ہے یہ اصل میں وہ ویژن ہے جو ویژن کے بنیادی طور پہ پروسیسر کا ہوتا ہے اب اب جو میں بتا رہا ہوں پروسیسر کا ہوتا ہے towards the parallel port towards this D B twenty five ٹھیک ہے اس کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے ان تمام پنوں کو ہم کنٹرول کیسے کریں گے اس میں جو پہلی پورٹ ہے پہلا یہ آئی او پورٹس کے ذریعے ان پٹ آؤٹ پٹ کی جیسے میں نے آپ کو انسٹرکشن بتائی تھی ٹھیک ہے نا آئی او پورٹ کے ذریعے بنیادی طور پہ پیرل پورٹ کنیکٹڈ ہوتی ہے اپنے مائکرو پروسیسر کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر آئی او پورٹ ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی خاص ایڈریس ہونا ضروری ہے جو ہماری parallel port L P T one ہے ٹھیک ہے وہ بنیادی طور پہ جس ایڈریس کے اوپر میپ ہوتی ہے وہ ایڈریس ہے زیرو تھری سیون ایٹ ٹھیک ہے یہاں سے اس کا ایڈریس اسٹارٹ ہوتا ہے zero three seven eight zero three seven nine zero three seven A ٹھیک ہے یہ تین بنیادی طور پہ ایسے ایڈریسز ہیں جو کہ ہمارے انٹرسٹ کے ایڈریسز ہوتے ہیں پیرل پورٹ کے اور میجر انٹرفیس ان کا ان تین ایڈریسز کے اوپر ہوتا ہے جو زیرو تھری سیون ایٹ ہے ٹھیک ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کی ڈیٹا پورٹ ہے یعنی اس ایڈریس کے اوپر اگر ہم کوئی چیز آؤٹ کریں گے نا تو وہ پیرل پورٹ پر لکھی جائے گی جو شروع میں پیرل پورٹس آئی تھیں وہ یونی ڈائریکشنل تھیں کمپیوٹر سے پرنٹر تک لیکن اب جتنی پیرالل پورٹس آتی ہیں وہ بائی ڈائریکشنل ہیں وہ اس سے میں یعنی ان ڈیٹا بائٹس کے اوپر ہی ان ڈیٹا پنس کے اوپر ہی پرنٹر بھی پورٹ سے یعنی کمپیوٹر سے بات کر سکتا ہے اور کمپیوٹر بھی پرنٹر سے بات کر سکتا ہے تو ان اور آؤٹ کی دونوں انسٹرکشنز جو ہیں وہ 378 کے اوپر کام کرتی ہیں اور یہ data in out bidirectional data port ہے اگر میں اس پہ جو یعنی اس کے اوپر میں جو بھی بائٹ لکھوں گا وہ بٹ بائی بٹ یعنی اس کی اس بائٹ کی bit zero L P T کی جو یعنی ڈی بی ٹوینٹی فائیو کی جو پن ٹو ہے نا سمجھو کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ اگر میں اسے ون کروں تو وہ پانچ وولٹ پہ چلی جائے گی اسے میں زیرو کروں گا وہ زیرو وولٹ پہ چلی جائے گی اسی طرح جو بٹ ون ہے وہ پن نمبر 3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو بٹ ٹو uh, ہے وہ پن نمبر 4 کے ساتھ اینڈ سو آن یہ اس طریقے سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے جو ہماری کنٹرول پورٹ ہے یعنی جو جس سے کہ ہم کچھ فنکشنز کو کنٹرول کرتے ہیں میں زیادہ اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ زیادہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے نہیں جانا چاہتا میرے نوٹس کے اندر اس کے اوپر خاصا لکھا ہوا ہے وہ آپ لوگ پڑھ لینا تو آپ کو خاصی سمجھ میں آ جائے گی میں صرف اپنی گفتگو کو پنز آف انٹرسٹ تک ہی رکھوں گا جو کنٹرول پورٹ ہے کنٹرول پورٹ بنیادی طور پر اس کی 037A اے کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور 037A اے پر جو ایک فنکشن جس سے ابھی میرا انٹرسٹ ہے وہ یہ کہ اس کی ایک بٹ ہے جس جو بٹ کے بنیادی طور پہ آئی آر کیو کو یعنی یہ جو ہماری ایکنالج کی پن ہے اس کو انیبل کرتی ہے تاکہ وہ انٹرپٹ کر سکے آگے انٹرپٹ کو تھرو کر سکے اس بٹ کو اگر ہم ون کر دیں گے تب یہ ایکنالج کا سگنل تھرو ہوگا اگر ہم اسے زیرو کر دیں گے تو یہ ایکنالج کا سگنل جو ہے وہ بند ہو جائے گا پھر وہ تھرو نہیں ہوگا آئی آر کیو کو نہیں جائے گا ویسے وہ کچھ ایک رجسٹر ہے جہاں پر کہ وہ موجود ہوتا ہے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ انٹرپٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا وہ بٹ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر بٹ نمبر فور ہوتی ہے ٹھیک ہے zero three seven A port کی بٹ نمبر فور ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ فنکشن جو ہے اس کو انیبل کرتی ہے میرا خیال ہے کہ یہیں تک اگر ہم چیز کو رکھیں تو تو بھی فی الحال ہمارے لیے کافی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے اس فنکشن کو ڈسپلے کرنے کے لیے تھوڑا سا بتانے کے لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا سرکٹ بنایا تھا ٹھیک ہے سرکٹ بڑا سیدھا سا ہے اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی جو ہے وہ انوالو نہیں ہے وہ اس طرح ہے کہ میں نے آٹھ عدد ایل ای ڈیز سمجھ لیں کہ بلب کی طرح ہوتے ہیں لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈز ٹھیک ہے نا وہ جلتے ہیں آپ نے بہت دیکھے ہوں گے یہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میں نے ان پورٹ پنس کے ساتھ لگا دیے آٹھ پورٹ پنس کے ساتھ میں نے آٹھ ایل ای ڈی لگا دیے وہ سرکٹ جو ہے وہ آپ کو یہ ساتھ ہی پڑا ہوا نظر آ جائے گا اور یہ ایسے سیدھے ہی نہیں لگائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورٹ پنز ہے نا یہ زیادہ کرنٹ آپ کو نہیں دے سکتی زیادہ ڈرائیو ان کے اندر نہیں ہوتی تو کرنٹ ایمپلیفائرز لگے ہوئے ان کے ساتھ ٹرانزسٹر لگے ہوئے ہیں جو کہ اس کی کرنٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہمارے ایل ای ڈیز ہیں وہ جل سکیں یہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے نا اگر میں 378 سیونٹی ایٹ پورٹ کے اوپر کوئی چیز لکھوں کوئی آ, یعنی کوئی بھی بائٹ رائٹ کروں گا تو اس کے کورسپونڈنگ جو جن جن جن جن بٹس کے اوپر ون ہوگا نا وہ والی ایل ای ڈیز یہاں پر جل جائیں گی جن بٹس پہ زیرو ہوگا وہ ایل ای ڈیز جو ہیں وہ بج جائیں گی ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ڈیمونسٹریٹ کرا کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو بالکل ایسا ہی سرکٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں میرا خیال ہے پندرہ منٹ لگیں گے آپ کو ٹھیک ہے آپ یہ سرکٹ بنا لیں گے اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگا لیں اور آپ بھی یہ چیز جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکیں گے پہلا جو ٹیسٹ ہے اس کا مطلب جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہمارے ڈبگر ہی کے تھرو ہے ہمارے ڈبگر جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں ایڈوانس فنکشن ڈبگر وہ اس کی دو کمانڈس ہیں او کی کمانڈ ہے آؤٹ پٹ کی کمانڈ ہے جس سے کہ وہ کچھ بھی کسی بھی پورٹ پر لکھ سکتا ہے پورٹ نمبر دینا پڑے گا اور جو بائٹ ہم لکھنا چاہتے ہیں بس وہ بائٹ دینی پڑے گی ہمیں تو اگر ہم اس کو چلائیں یہ اس وقت میرے کمپیوٹر کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اگر میں اس میں اپنے ڈبگر کے اندر کوئی کمانڈ دوں تو وہ کمانڈ اس کمانڈ کے مطابق اس آؤٹ کمانڈ کے مطابق یہ چیز جو ہے یہ آن آف ہوگی ایک کوئی کمانڈ میں دے دیتا ہوں اس کو جیسے کہ میں ون یعنی ایک ہی بٹ آن کر رہا ہوں جو لیسٹ سگنیفیکینٹ ہماری بٹ ہے وہ والی والی یہ بٹ جو جو ہے ہماری اس طرف ہے وہ لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ہے وہ آن ہو جائے گی اس کو آن ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ کمانڈ میں دیتا ہوں اسے ٹھیک ہے نا یعنی یہ بالکل یہ اگر آپ دیکھیں اس کو تو یہ یہاں سے کمپیوٹر سے پیرل پورٹ کے ذریعے ٹھیک ہے اس کے ایکشن کو میں نے کنٹرول کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو کچھ اور دے دوں یعنی کوئی اور نمبر دے دوں تو اس نمبر کی جو بائنری اکویلنٹ ہے نا وہ بائنری اکویلنٹ آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا اگر میں اس کو ٹو دے دوں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ٹو کی بائنری ہم بنائیں گے تو یہ دوسری والی بٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی تو اگر ہم اس کو یہ کمانڈ دے دیں three seventy eight hex port number اور اس پر میں ٹو آؤٹ پٹ کر دوں تو یہ ٹو ہے ٹھیک ہے نا اور اگر میں اس پہ ایف آؤٹ پٹ کر دوں تو یہ چار کی چار جل جائیں گے اگر میں اس پہ ایف زیرو آؤٹ پٹ کر دوں تو یہ والی چار جل جائیں گی وہ والی چار جو ہے وہ بند ہو جائیں گی ایسے ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابھی میں اس پہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ کرتا ہوں تھری سیونٹی ایٹ پر ایف ٹھیک ہے تو ایف اگر میں آؤٹ پٹ کروں تو وہ ایف ایسے ہی ہوتا ہے نا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا ٹھیک ہے بائنری کو شاید پہلی دفعہ ویژلائز کیا ہوگا اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ بائنری ہے آپ کا ایف ایف زیرو ٹھیک ہے اور اگر میں بائنری ایف زیرو دے دوں ٹھیک ہے O three seventy eight comma F zero ٹھیک ہے نا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرے پاس یہ کیپیبلٹی آ گئی اب یہ جو یہاں پہ میں نے لیمپس لگائے ہوئے ایل ای ڈیز لگائے ہوئے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ موٹر بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ بہت بڑی بڑی چیزیں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا انٹرفیس ٹھیک ہونا چاہیے ایسا کہ بھئی یہ معمولی سے کرنٹ سے آپ آگے اس کو ایمپلیفائی کر کے اس سے آپ بڑی بڑی موٹریں چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت چھوٹی چھوٹی موٹریں بھی چلا <laughs> سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت چھوٹی چیزیں بھی چلا سکتے ہیں بہت بڑی چیزیں بھی چلا سکتے ہیں جیسے چاہیں آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی کچھ مثالیں کچھ چھوٹے چھوٹے پروگرامز جو ہیں وہ میں نے آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلا پروگرام جو ہے ہمارا اس کے اندر میں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے میں صرف اتنا کیا ہے کہ یہ جو کی بورڈ انٹرپٹ ہے جیسے آپ نے پہلے ہک کیا ہے کی بورڈ انٹرپٹ کو بالکل اسی طریقے سے میں نے کی بورڈ انٹرپٹ کو ہک کیا ہے اور جو جو اسکین کوڈ مجھے مل رہا ہے ٹھیک ہے بس وہ اسکین کوڈ میں اس پہ ڈسپلے کرتا جا رہا ہوں اس پہ میں پیرل پورٹ پہ آؤٹ کرتا جا رہا ہوں ٹھیک ہے پروگرام آپ دیکھ لیجئے بہت چھوٹا سا پروگرام ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو پتا لگ جائے گا کہ یعنی اٹس ویری سمپل یہ پروگرام جو ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیے گا تو یہ ٹوٹل تین لائنوں کا پروگرام ہے ٹھیک ہے اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ٹوٹل تین لائنوں کا پروگرام ہے کیونکہ پہلی جو دو انسٹرکشنز ہیں تو وہ پش کی انسٹرکشنز ہیں میں نے پورٹ سکسٹی سے ان کیا ہے اور تھری سیونٹی ایٹ پر آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تو اس پروگرام کو اگر میں چلاؤں تو اس کا دیکھیے گا آپ ابھی یعنی اس کا ایکشن دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے ان ایل ای ڈیز کے اوپر یہ اب پروگرام جو ہے اب میں نے چلا دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کر یہ رہا ہے کہ جو بھی کی میں پریس کرتا ہوں اس کا اسکین کوڈ وہ پیرالل پورٹ کے اوپر لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا ایکشن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ لیفٹ شفٹ اور رائٹ شفٹ وغیرہ آپ نے استعمال بھی کیا ہے کہ ان کی جو فارمیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں ان کے کوڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ آتے ہیں میں آپ کو پہلے وہی کر کے دکھاتا ہوں کہ اگر میں یہ دیکھیے شفٹ دباتا ہوں تو یہ شفٹ کا کوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہی کوڈ ہے جو آپ نے اس وقت استعمال کیا تھا اگر میں اسے دبا دوں نا تو اگر غور کریں آپ تو یہ دیکھیں یہ بالکل میں نے آپ کو صحیح بتایا تھا کہ دباتے ہوئے بٹ سیون جو یہ والی بٹ ہے یہ سیون آف ہوتی ہے اور جب ہم چھوڑتے ہیں تو یہ والی بٹ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے کوڈ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوڈ بھی وہی نظر آئے گا اگر میں دباؤں گا تو ٹو اے بائنری میں کا کوڈ جو ہے وہ ڈسپلے uh, کر رہا ہے جب میں چھوڑوں گا تو وہ اے کا کوڈ جو ہے وہ ڈسپلے کر رہا ہے یہی کوڈ جو ہیں وہ آپ نے اپنے پروگرام میں بھی استعمال کیے ہیں اگر میں دوسری والی شفٹ جو ہے رائٹ والی شفٹ اس کو پریس کروں تو یہ اس کا کوڈ آ جائے گا اگر میں دبا دوں گا تو یہ کوڈ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے ٹھیک ہے نا یہ کوڈ اس وقت جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے تھری سکس بائنری میں تھری سکس کا کوڈ بائنڈری میں ہے اور جب میں اسے چھوڑوں گا تو اس کی وہ جو سب سے اوپر والی آٹھویں بٹ ہے یہ آن ہو جائے گی اور یہاں پہ آ جائے گا بی سکس ٹھیک ہے تھری سکس اور بی سکس دباؤں گا تو یہ اگر میں دباؤں تو یہ آ جائے گا تھری سکس اور جب میں چھوڑوں گا تو یہ ہو جائے گا بی سکس اس میں دیکھیں دبانے اور چھوڑنے میں جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ دبانے اور چھوڑنے میں صرف ایک بٹ کا جو ہے وہ فرق آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے وہ صرف آٹھویں بٹ جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور اگر میں اسکیپ کی کی پریس کروں اسکیپ کا کوڈ جو ہے اسکین کوڈ آپ کے پاس اسکین کوڈ کی لسٹ ہوگی آپ اس سے ویریفائی کر لیں اسکیپ کا اسکین کوڈ جو ہے وہ ون ہے اگر میں پریس کروں تو یہ ون جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اگر میں دباؤں گا تو وہ بٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی اگر میں چھوڑوں گا تو وہ بٹ ون ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس کے حساب سے اگر آپ کوئی بھی جیسے میں نے ابھی یہ انٹر کی کی پریس کی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ انٹر کا جو اسکین کوڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اگر میں ون پریس کروں یہ ون کا اسکین کوڈ ہے نمبر ون جو یہ کی پیڈ کے اوپر ہے نا تو اسکیپ کے بعد اسکیپ کا کوڈ ون ہے اس کے بعد ٹو اور اس کے بعد تھری اور اس کے حساب سے وہ چل رہا ہے کی بورڈ کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیے بائنڈری کاؤنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے نا یہ یہ چیز ہے بیسیکلی جو ہمارا اسکین کوڈ کا پروگرام جو ہے وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے سے پروگرام جو ہیں وہ آپ کے مزے کے لیے جو ہے ہم نے لکھے کافی سارے کام کر سکتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے ایڈ کیا تھا اس کے ساتھ میں نے کچھ ٹائمر کا بھی کھیل لگا کر کے کہ ٹائمر سے ہم بتیوں کو ذرا گھما پھرا کر کے وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ پروگرام جو ہے ہمارا وہ ہے وہ پروگرام میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہاں سے ساتھ آپ کو یہ چلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ پروگرام میں چلاؤں یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے مطلب اس طریقے سے یہ بنیادی طور پہ پروگرام جو ہے وہ یعنی سمپلی ٹائمر کے ساتھ بھی حک ہوا ہوا ہے اور ایک خاص ٹائم کے بعد ایک بٹ کو دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں بس یہ یہ گھما رہا ہے اور وہ اس کو پیرل پورٹ کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ پٹ کیے جا رہا ہے تو اس سے آپ کو یہ والا افیکٹ جو ہے یہ نظر آئے گا اب میں آپ کو اس کا پروگرام جو ہے نا یہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کا پروگرام بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پروگرام دیکھیے ذرا اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں تو بہت سادہ سی لاجک ہے ٹھیک ہے اس میں دو تین ویریبلز جو ہیں وہ میں نے ڈیفائن کیے ہیں ٹھیک ہے ایک ویریبل جو ہے وہ تو میرا وہ وہ یعنی وہ ڈیٹا ہے جس کو کہ میں پیرل پورٹ پر ڈسپلے کروا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے اور ایک میرے پاس ایک فلیگ ٹائپ کا ویریبل ہے ڈائریکشن جس کے اندر یہ چیز بنیادی طور پر وہ ہو رہی ہے کہ ڈائریکشن جو ہے وہ لیفٹ کی طرف ہے یا رائٹ کی طرف ہے ٹھیک ہے اور جب بھی میں اپنے یعنی ٹائمر انٹرپٹ کے اندر آتا ہوں آئی آر کیو زیرو کے تھرو ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ میری ڈائریکشن جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر اس وقت موو کرنے والی ہے یا رائٹ right سائڈ پر موو کرنے والی ہے اس کے مطابق میں اپروپریٹ سیکشن میں کوڈ کے چلا جاتا ہوں اگر موو رائٹ right ہے ٹھیک ہے تو میں موو رائٹ والے سیکشن میں آ جاتا ہوں جس کے اندر کہ میں شفٹ رائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جو میرا سگنل جس کے اندر میرا پیٹرن پڑا ہوا ہے یہ جو پیٹرن آپ گھومتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس میں ایک ہی بٹ جو ہے وہ ون ہے اس کو میں شفٹ رائٹ کرتا ہوں اور اگر شفٹ یعنی شفٹ رائٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شفٹ لیفٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں شفٹ لیفٹ کرتا ہوں اور کچھ نہیں ٹھیک ہے نا یعنی یہ انیشیل کنڈیشن کے اندر یہ اس طرح ہے کہ یا تو میں شفٹ یعنی اگر رائٹ کی طرف ہے تو میں شفٹ رائٹ کر رہا ہوں اور اگر لیفٹ کی طرف ہے تو میں شفٹ لیفٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد سیدھا سیدھا اس کو میں آؤٹ پٹ کر دیتا ہوں port zero three seven eight پر جب میں اینڈ پر پہنچتا ہوں اوپر والے سیکشن میں اگر آپ دیکھیں جب میں اینڈ پر پہنچتا ہوں تو چونکہ ایک ہی بٹ ون ہے لہٰذا میں نے کیری کی کنڈیشن کو استعمال کیا ہے کیونکہ آٹھ شفٹ کے بعد وہ جس طرف بھی جائے بائیں طرف جائے یا دائیں طرف جائے وہ ایک دفعہ نکل کر کے کیری میں چلی جائے گی اگر وہ کیری میں چلی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹھ شفٹ مکمل ہو چکے ہیں اب دوبارہ سے شروع کیا جائے ہر دفعہ جب ایک دفعہ مکمل ہو جاتا ہے تو اگر لیفٹ کی ڈائریکشن ہو تو میں رائٹ کر دیتا ہوں اسے اگر رائٹ کی ڈائریکشن ہو تو میں لیفٹ کر دیتا ہوں اسے بہت سمپل سی چیز ہے ٹھیک ہے نا اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے ابھی کہ وہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اب یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو تھوڑا سا میں اور ایکسٹینڈ کرتا ہوں جس چیز کے بارے میں اب ہم گفتگو کرنے لگے ہیں ذرا تھوڑی سی سیریس ہے سیریس اس طرح سے ہے کہ ابھی تک تو جو آپ نے دیکھا تھا چھوٹے چھوٹے بلب ہم جلا رہے تھے ٹھیک ہے اب ہم ذرا بڑی جگہ پہ ہاتھ لگانے والے ہیں ٹھیک ہے اب ہم سیدھا سیدھا دو سو بیس وولٹ کے ساتھ جو ہے نا یعنی اس کمپیوٹر کے ساتھ ہم دو سو بیس وولٹ کو کنٹرول کریں گے یہ خاص طور پہ یہ چیز جو ہے یہ میں نے اس میں اس لیے ڈالی ہے کہ نارملی ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر بڑی نازک چیز ہے ٹھیک ہے اور یہ بیچارہ جو ہے یہ بہت زیادہ وزن برداشت نہیں کر سکتا بہت زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا بہت زیادہ وولٹیج برداشت نہیں کر سکتا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ اتنا ٹرو نہیں ہے اگر کمپیوٹر کو ہم بہت ذرا یعنی اس کے صحیح لیول کے اوپر جا کر کے اس کو چیک کریں نا تو یہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور بہت بڑی بڑی چیزیں کر سکتا ہے ایسی چیزیں کر سکتا ہے جو کہ واقعی تھوڑی سیریس ہوتی ہیں لیکن اس کانسیپٹ کو پورے طریقے سے ایکسپلین کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کو ایک مزید جو پیریفرل ہے جس کو ہم ابھی تک استعمال تو کرتے آ رہے ہیں لیکن اس کی کچھ ڈیٹیل ہم نے آپ کو نہیں بتائی وہ ہمارا ٹائمر ہے ٹھیک ہے اس کو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں ٹائمر جو ہے میں نے جس وقت آپ کو میں ٹائمر کے بارے میں بتا رہا تھا تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ اس کو بس اس حد تک سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک سولہ بٹ کا ایک ایک نمبر ہے ٹھیک ہے نا اور اس کو ایک ان پٹ فریکوینسی ہم دے رہے ہیں وہ ان پٹ فریکوینسی جو ہے وہ اس سولہ بٹ کے نمبر سے تقسیم ہو کر کے آؤٹ پٹ پر آ رہی ہے جب میں نے آپ کو ٹائمر چینل زیرو کی جو ڈسکرپشن دی تھی ٹھیک ہے نا وہ یہ دی تھی اور ویسے اگر دیکھا جائے تو حقیقتاً وہ ہے بھی اتنی ہی میں اس میں بہت زیادہ جیسے میں پیرل پورٹ کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا میں اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو وہ اس پرٹیکولر چپ کے کا ڈیٹا جو ہے اس کو دیکھ سکتا ہے اس کی جو ایکسٹینڈڈ پروگرامبلٹی ہے اس کے جو مختلف موڈز ہیں ٹھیک ہے نا ان کو خود اسٹڈی کر سکتا ہے لیکن چونکہ وہ میرے موضوع سے اتنا زیادہ جو ہے وہ کنسرن نہیں ہے لہذا اس ڈیٹیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا بنیادی طور پر آئی بی ایم پی سی جو ہے اس کے اندر جو ٹائمر لگا ہوا ہے اس ٹائمر کی چپ جو ہے یہ انٹیل کی بنائی ہوئی چپ ہے ٹھیک ہے اور یہ ایٹی ٹو ففٹی فور اس کا نمبر ہے ایٹ ٹو فائیو فور ٹھیک ہے یہ اس کا بیس نمبر ہے اور اس کے اندر تین ٹائمر ہوتے ہیں تین انٹرول ٹائمر ہوتے ہیں اور تینوں سولہ بٹ کے ہیں یعنی سمپل کانسیپٹ آپ وہی رکھیے اس کی آپ بہت زیادہ اس کے ڈیٹیل میں نہ جائیے کانسیپٹ یہی رکھیے کہ ایک ان پٹ فریکوینسی آ رہی ہے اور اس کے آگے ایک سولہ بٹ کا نمبر ہے جو اس کا ڈیوائڈر ہے ٹھیک ہے نا سمپل ہے اس میں کوئی کمپلیکس چیز نہیں ہے اس کا وہ ڈیوائڈر ہے اور اس ڈیوائڈر سے ڈیوائڈ ہو کر کے وہ ان پٹ فریکوینسی جو ہے وہ آؤٹ پٹ پر آ رہی ہے رفلی کہوں گا بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے لیکن رفلی وہ فریکوینسی جو اس کی ان پٹ پر آتی ہے ون پوائنٹ ون نائن ہوتی ہے ٹھیک ہے megahertz ten to the power six million hertz ٹھیک ہے نا one point one nine million cycles per second آتی ہے اور یہ جو سولہ بٹ کا نمبر ہے یہ نمبر میں جو چاہے دے سکتا ہوں جتنا چاہے میں اس نمبر کو دے سکتا ہوں یہ ڈیوائڈر میں چھوٹا رکھوں بڑا رکھوں درمیان رکھوں جس طرح بھی رکھوں میں نے پیچھے کسی لیکچر میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ دی تھی یہ جو ٹائمر چینل ہے جو آئی بی ایم پی سی کا اسٹینڈرڈ ٹائمر چینل جو ہے وہ تین چار ایڈریسز جو اس سے ریلیٹڈ ایڈریسز ہیں وہ لیتا ہے فورٹی ہکس ٹھیک ہے four zero hex four one hex four two hex اور فور تھری ہیکس ٹھیک ہے four zero four one four two اور فور تھری اس میں سے جو فورٹی تھری ہیکس ہے نا اسے ہم کہتے ہیں یہ اس کی کنٹرول پورٹ ہے مختلف ٹائمرز کے موڈ کس طریقے سے سیٹ ہوتے ہیں سنگل شاٹ میں ملٹی وائبریٹر اسکوئر ویو وہ خاصے موڈز ہیں اس کے اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ اس کی ڈاکومنٹیشن دیکھ لیں آ, وہ اس کی کنٹرول کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور جیسے میں نے ارض کیا تھا کہ اس کے اندر تین ٹائمر چینلز ہیں تو ان تین ٹائمر چینلز کے جو ڈیوائڈر ہیں یہ جو نمبر جس سے کہ میں اسے ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں وہ نمبر جو ہم دیتے ہیں ٹائمر چینل زیرو کے لیے فورٹی ہیکس پر ٹائمر چینل ون کے لیے فورٹی ون ہیکس پر اور ٹائمر چینل ٹو کے لیے فورٹی ٹو ہیکس پر یہ نمبر دیا جاتا ہے اور یہ ذرا تھوڑا اس طرح ہے کہ اسی نمبر پر پہلے آپ جو جو ڈیوائڈر آپ سولہ بٹ کا دینا چاہ رہے ہیں اس ڈیوائڈر کے کا جو لوئر بائٹ ہے لوئر بائٹ آپ پہلے اسی فورٹی ہیکس پر دیں اور اس کے فوراً بعد آپ اپر بائٹ فورٹی ہیکس پر دیں تو یہ خود ہی چپ جو ہے اندر وہ اس کے کنٹرول کو سنبھال لیتی ہے کہ ایک ہی پورٹ پر جو پہلا نمبر آئے گا وہ ڈیوائڈر کا لوئر بائٹ ہو جائے گا اور جو اپر نمبر آئے گا وہ ڈیوائڈر کا ہائر بائٹ ہو جائے گا یہ اس چپ کے اندر ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے یہ جو کام ہے اس کے ذریعے ہم اس کے اندر جو ویلو چاہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں اب اس کی جو ریپرکشن جو اس, اس, اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ ہم پرسائز ٹائمنگ بڑی ایکوریٹ ٹائمنگ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں جہاں سے ہم چاہیں کسی کوئی ایک ایونٹ ہوا ٹھیک ہے اگر میں کسی ایونٹ کے ساتھ اس کو سنک کرنا چاہوں تو میں اس طرح کروں کہ ایک ایونٹ ہوا جیسے اگر فرض کرو کہ میں یہ کرنا چاہوں کہ کی پریس ہونے کے ٹھیک اتنی دیر بعد یہ کام ہو جائے ٹھیک ہے نا تو بس وہ ٹائمر کو اس کے حساب سے پروگرام کر دیا اور وہ جو کام ہے وہ ٹائمر چینل کے اندر ڈال دیا ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں کی پریس کروں گا ٹائمر شروع ہوگا ٹھیک اتنی دیر کے بعد ٹائمر کی انٹرپٹ آئے گی اور وہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے سمپل بات ہے کہ میں ایونٹ کے ساتھ ٹائم ڈیلیز ایسوسیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ چیز ہو اور اس کے اتنی دیر بعد یہ چیز ہو جب یہ چیز ہو تو اس کے اتنی دیر بعد یہ چیز ہو ٹھیک ہے نا اور وہ بڑی پرسائز طریقے سے میں کر سکتا ہوں اس کی پرسیشن جو ہے یعنی اس کا جو جس کو ہم کہیں گے کہ اس کی جو ریزولوشن ہے سیٹنگ کرنے کی وہ ریزولوشن لمیٹڈ ہے اس فریکوینسی پر جو کہ اس کی ان پٹ میں آ رہی ہے یعنی 1.19 ٹھیک ہے اس سے زیادہ کی میں اس کو پروگرامنگ اس سے زیادہ فریکوینسی کی سنکرونائزیشن میں نہیں کر سکتا یہ اس کی پیک ریزولوشن ہوتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس جگہ پہ ایک چھوٹا سا پیس آپ کو کوڈ کا دکھا دوں ٹھیک ہے کہ آپ ٹائمر چینل کے اندر ڈیوائڈر کو کس طرح لوڈ کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے ٹائمر چینل زیرو کے اندر آپ کس طریقے سے اس کا ڈیوائڈر لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جو انسٹرکشن ہے کہ آپ پہلے ایل ایس بی کو فورٹی ہیکس پورٹ پر رائٹ کریں یعنی آؤٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایم ایس بی کو فورٹی ہیکس پورٹ پر آؤٹ کریں اسی پورٹ پر فورٹی اور فورٹی ون نہیں فورٹی ہیکس پہ پہلے ایل ایس بی اور پھر فورٹی ہیکس پر ایم ایس بی ٹھیک ہے اور ایگزامپل کے طور پہ اگر hexadecimal one two three four جو ہے وہ اگر آپ کو لوڈ کرنا ہو تو ایک ایگزامپل کوڈ جو ہے وہ نیچے ہم نے لکھا ہوا ہے یہ move x comma zero x one two three four ٹھیک ہے out zero x forty comma A L یہ ایل ایس بی لوڈ ہو گیا اس کے بعد جو آپ کے پاس ایم ایس بی جو کہ اے ایچ میں پڑا ہوا ہے اسے پھر اے ایل میں ہم نے لوڈ کیا اور اس کے بعد اسی کو پھر فورٹی ایکس پر آؤٹ کر دیا آپ نے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے آپ جو ٹائمر چینل کا ڈیوائڈر ہے ٹھیک ہے اس ڈیوائڈر کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی جو کنٹرول پورٹ ہے ٹھیک ہے اس کنٹرول پورٹ کو آپ کو اس پرٹیکولر انسٹرکشن کے لیے اس کی کنٹرول پورٹ کے اوپر آپ کو یہ جو میں ابھی آپ کو پروگرام بتا رہا ہوں اس کے لیے ایک خاص کنٹرول فنکشن جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا وہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنگل شاٹ اور اس کے لیے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بقیہ موڈز کیا ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے آپ کو جو چیز چاہیے وہ یہ کہ آپ 43 تھری ہیکس پر 30 ہیکسا ڈیسیمل آؤٹ کر دیں یہ اس کی انسٹرکشن ہے ٹھیک ہے نا move A L comma thirty hex اور اس کے بعد out forty hex comma A L ٹھیک ہے اس سے وہ ایک خاص موڈ میں آ جائے گا اس کو ہم سنگل شارٹ موڈ کہتے ہیں یہ ایک ہی پلس دے گا ایک ایک دفعہ میں ایک پلس دے گا یہ ریپیٹڈ پلس نہیں دے گا یہ بات تو ہوئی ٹائمر کے حد تک ٹھیک ہے نا اب تھوڑا سا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیرل پورٹ جو ہے پیرل پورٹ کی جو اکنالج کی بٹ ہے ٹھیک ہے نا اکنالج کی جو پن ہے اس پن کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر میں اسے ہاں، ہائی سے لو کی طرف لے کے جاؤں تو I R Q seven generate ہوگی پرووائڈیڈ کہ آپ کی جو zero three seven A port ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کی بٹ نمبر فور جو ہے وہ ون ہے اس کو میں نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آئی آر کیو کو پاس آن کر دے ٹھیک ہے وہ گیٹ ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ خود بخود ہی نہ وہ جاتی رہے بلکہ جب ہم اسے انیبل کریں تب وہ جانا شروع کرے جب ہم اسے ڈسیبل کر دیں تو وہ بند ہو جائے وہاں پہ یہ بات ایک ہو گئی اب اصل چیز کی طرف آتے ہیں یہ جو ہماری بجلی جو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ سائن ویو اے سی اے سی ہم اسے کہتے ہیں یہ اے سی ہوتی ہے سائن ویو کی طرح ٹھیک ہے یعنی یہ ویو اس طرح سے چلتی ہے زیرو سے چلتی ہے اوپر جاتی ہے ایک پیک ویلیو پہ پہنچتی ہے اس کے بعد پھر نیچے آنا شروع ہوتی ہے یہ بھی پوزیٹو سائیکل اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پوزیٹو سائیکل چل رہا ہے یہ اوپر گئی اور اس کے بعد پھر یہ نیچے آئی دوبارہ یہ زیرو پہ آتی ہے زیرو کے بعد یہ الٹ جاتی ہے نگیٹو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا مائنس جا کے وہ بالکل مائنس کی پیک پہ پہنچی اور اس کے بعد پھر اوپر اٹھی اور زیرو پہ آئی یہ کہہ کے یہ ایک سائیکل جو ہے یہ مکمل ہوا اس بجلی کا ٹھیک ہے وہ امید یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی بہت الیکٹرانکس پڑھی ہے تو آپ کو یہ چیز جو ہے معلوم ہوگی کہ یہ اے سی جو ہے وہ کس طریقے سے کام کرتی ہے سائن ویو جو ہے وہ کس طریقے سے چلتی ہے یہ جو ہمارے یہاں سائن ویو ہے یہ سائن ویو اس کی جو فریکوینسی ہے یعنی یہ جو سائیکل ہے اس کا اس کا سائیکل پیریڈ جو ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے یعنی اس کو کہیں کہ ففٹی ہرڈس ہے پچاس ہرڈس ہے ٹھیک ہے پچاس سائیکل ایک سیکنڈ میں آتے ہیں اس کے پچاس سائیکل اگر ایک سیکنڈ میں آئیں تو ایک پورے سائیکل کی یہ جو وٹھ ہے یعنی یہ جو یہ جو ایک سائیکل کا ٹائم ہے یہ ٹائم جو ہے یہ بیس ملی سیکنڈ ہوتا ہے ملی سیکنڈ کہتے ہیں سیکنڈ کے ہزارویں حصے کو ٹھیک ہے نا ملی سیکنڈ سیکنڈ کا ہزارواں حصہ ہوتا ہے جیسے ملی گرام ہوتا ہے اس طرح ملی سیکنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بیس ملی سیکنڈ میں ایک سائیکل مکمل ہوتا ہے اور آدھا سائیکل جو ہے وہ دس ملی سیکنڈ میں ظاہر ہے مکمل ہوگا اب اگر کوئی چیز بھی اس کے ساتھ میں بلب لگا دوں ٹھیک ہے نا تو وہ بلب اس کو پورا سائیکل جائے گا پوری فل پاور جائے گی اور وہ بلب جو ہے وہ گلو کرے گا آن ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سوئچ ہم ایسے آن کرتے ہیں وہ بلب جو ہے آپ کے سامنے جل جاتا ہے یہ کیا ہے کہ جب سوئچ ہم آن کرتے ہیں تو پوری کی پوری پاور جو ہے وہ بلب کو جاتی ہے اور بلب اپنے واٹج کے حساب سے آن ہو جاتا ہے میں آپ کو الیکٹریکل انجینئرنگ جو ہے وہ نہیں پڑھانا چاہتا یہ اسمبلی لینگویج کا کورس ہے لیکن تھوڑی سی چیز جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ بات کو سمجھ جائیں گے اب اگر میرے پاس کوئی ایسا سوئچ ہو جو ذرا ہو تیز تھوڑا تیز ہو اور تیز اس طرح ہو کہ ایون یعنی ظاہر ہے کوئی آدمی تو اس کو ایک سیکنڈ میں پچاس دفعہ نہیں یوں یوں کر سکتا ٹھیک ہے نا ایک سیکنڈ میں پچاس دفعہ آپ کی انگلی کام نہیں کرے گی لیکن کمپیوٹر کر سکتا ہے کمپیوٹر کے لیے ایک سیکنڈ میں پچاس دفعہ تو یعنی یوں سمجھیے کہ صدیوں کا وقفہ ہے کہ ایک دفعہ ایک کام کیا اس کے بعد بڑی دیر تک انتظار کیا ٹھیک ہے نا اور بڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد پھر وہ جو ہے وہ سگنل آیا تو پھر جا کر کے یہ کام کر دیا بڑا تیز میرے پاس سوئچ ہو اور میں یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پاور یوں جاتی ہے اپنی پیک پر جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یوں نیچے کی طرف آتی ہے تو اب اگر یہ والا پوائنٹ مجھے پتا ہے کہ ایگزیکٹلی exactly کس وقت یہ چیز ہوئی زیرو سے کس وقت اس نے اٹھنا شروع کیا اور اس کے بعد یہ ساری پاور والا سیکشن گزارنے کے بعد ٹھیک ہے میں بالکل تقریباً آخر کے تھوڑے سے حصے میں اسے آن کروں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی پھر یہ آف ہو جائے خود بخود آف ہو جائے ٹھیک ہے پھر اگلے آدھے سائیکل میں پھر زیرو سے تھوڑا سا ٹھیک ہے پہلے میں اسے آن کروں تو جو بلب کو پاور جائے گی ٹھیک ہے وہ بالکل ایک چھوٹے سے حصے کے لیے جائے گی وہ فل پاور نہیں جائے گی یہ جو فائرنگ پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ فائرنگ پوائنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے اس فائرنگ پوائنٹ کو ذرا سا میں پیچھے لے جاؤں پیچھے لے جاؤں زیرو سے تھوڑا یوں لے جاؤں تو اب اتنے حصے میں جو ہے وہ پاور جائے گی ٹھیک ہے نا ذرا بلب گلو کرے گا زیادہ اور پیچھے لے جاؤ ٹھیک ہے آدھا گلو کرے گا بالکل پیچھے لے جاؤ تو پورا گلو کرے گا سوئچ یہاں بھی آن ہے یہاں بھی آن ہے یہاں بھی آن ہے تو نیئرلی فل پاور جو ہے وہ بلب کو جا رہی ہے یہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ایک ذرا تھوڑی ایک اینیمیشن کے اندر آپ اس کو بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے ذرا زیادہ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا کہ اگر اس کی فائرنگ کو میں آگے پیچھے کروں تو بلب یعنی کوئی بھی لوڈ جس کو میں آگے لگاتا ہوں اس کو جو پاور جائے گی نا وہ پاور اس فائرنگ پوائنٹ کے پروپورشنل آگے پیچھے ہوگی یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہو نا یہ ہماری سمجھ لو کہ اگر بجلی جو ہماری آتی ہے ٹو ٹوینٹی کی لائن پر ٹھیک ہے اس کو اگر ہم پلاٹ کریں تو یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ جو اس کے پوائنٹس ہیں ون ٹو تھری فور یہ پوائنٹس جو ہیں یہ پوائنٹس وہ ہیں جہاں پر ہم اسے کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ زیرو کراس کر رہا ہے زیرو کراسنگ ہے چاہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے زیرو کو کراس کرے یا اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہوئے زیرو کو کراس کرے ٹھیک ہے نا یہ پوائنٹس ہمارے جو ہیں یہ زیرو کراسنگ کے پوائنٹس ہیں اب اگر فرض کیجئے وہ جو تیز سوئچ میرے پاس ہے ٹھیک ہے اس سوئچ کو میں آن کرتا ہوں یہ بالکل زیرو کراسنگ سے ذرا سا پہلے ٹھیک ہے نا یہاں پر اگر میں اسے آن کروں تو صرف اتنا حصہ جو ہے بالکل یہ چھوٹا سا حصہ جو ہے اس حصے کے لیے وہ سوئچ آن ہوگا ٹھیک ہے نا اور زیرو کراسنگ پہ سوئچ میرے پاس ایسا ہے جو زیرو کراسنگ پہ خود بخود آف ہو جاتا ہے اگر میں اسے ایک دفعہ آن کر دوں تو وہ زیرو کراسنگ تک نیکسٹ زیرو کراسنگ تک وہ آن رہتا ہے یہ جو سوئچ ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹرائی ایک ٹھیک ہے یہ ایک خاص پاور کنٹرولنگ ڈیوائس ہوتی ہے ٹرائی ایک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہم یہ کر سکتے ہیں آپ صرف اس کو سمجھے کہ ایک ایسا تیز سوئچ ہے کہ جس کو میں جب چاہوں جس وقت چاہوں مائکرو سیکنڈ کے پوائنٹ پر سنک کر کے میں آن اور آف کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر میں اس کا فائرنگ پوائنٹ جو ہے اس کو پیچھے کی طرف لے آؤں ٹھیک ہے تو یہ زیادہ بڑا حصہ جو ہے یہ کنڈکشن میں جائے گا ٹھیک ہے اور یوں سمجھے پاور جو ہے وہ ڈلیور ہوگی اور وہ بلب زیادہ گلو کرے گا ٹھیک ہے اگر میں اسے اور پیچھے لے آؤں تو وہ اور زیادہ گلو کرے گا زیادہ پاور جائے گی اگر بالکل پیچھے لے آؤں تو یہ بلب جو ہے وہ فل گلو کے اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے نا اب میں نے کیا اس طرح سے ہے کہ ایک میں نے چھوٹا سا سرکٹ بنایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زیرو کراسنگ ڈیٹیکٹر وہ جس وقت بھی یہ جو ہماری سائن ویو ہے زیرو سے کراس کرے گی وہ ایک چھوٹی سی پلس دے گا چھوٹی سی پلس ٹھیک ہے نا بہت شارٹ ڈیوریشن کی پلس دیتا ہے وہ اس سرکٹ کا اور جو آگے کنٹرول سرکٹ ہے اس کے جو ڈیٹیل سرکٹ ڈائگرام ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی میرا مشورہ ویسے یہی ہے کہ آپ اس پہ انلیس کے آپ کو الیکٹریکل انجینئرنگ تھوڑی آتی ہو بجلی کا کام تھوڑا آتا ہو آپ اس والے سرکٹ کو ذرا ٹرائی نہیں کیجیے کہ اس میں جھٹکے پڑنے کے خاصے امکانات ہیں بس آپ اس کو دیکھ لیں کافی ہے یہ تو وہ جو پلس آ رہی ہے ہر زیرو کراسنگ جو آ رہی ہے وہ میں نے کنیکٹ کر دی ہے ایکنالج کی پن کے ساتھ ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ٹرک کو سمجھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کمپیوٹر کو یہ پتا لگ رہا ہے کہ جو پاور لائن ہے نا یہ این کس وقت زیرو کو کراس کرتی ہے کیونکہ وہ ایکنالج کی پن آگے آئی آر کیو سیون کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور جیسے ہی آئی کیو سیون آئی اس کا مطلب ہے کہ این پرسائسلی اسی وقت ٹھیک ہے میری پاور لائن جو ہے اس نے زیرو کو کراس کیا ٹھیک ہے نا اب میں کرتا یہ ہوں کہ یہ جو میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ یہ فائرنگ ٹائم جو آگے اور پیچھے کرنا ہے ٹھیک ہے نا جتنا ٹائم میں نے اسے آگے کرنا ہو اتنا میں ٹائمر میں ٹائم لوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹائمر میں اتنا وقت میں لوڈ کر دیتا ہوں زیادہ ٹائم لوڈ کروں گا آگے جا کے فائر کرے گا ٹھیک ہے کم گلو کرے گا بلب کم ٹائم لوڈ کروں گا جلدی فائر کرے گا زیرو کراسنگ سے فوراً بعد فائر کرے گا پورا سائیکل جو ہے بلب کنڈکٹ کرے گا اچھا ایک اور بات بھی ہے اگر یہ سب میں چھوڑ دوں اور اپنے سوئچ کو فل آن کر دوں ٹھیک ہے نا تو وہ پرماننٹ گلو کرے گا ٹھیک ہے فل بالکل ایک دم آن کر دوں تو پرمانٹ گلو کرے گا اب دیکھیں یہ چیز جو ہے نا ہے خوبصورت کہ اس میں صرف دو بٹیں کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے ایک وہ بٹ جو آ رہی ہے کمپیوٹر کو جو کہ زیرو کراسنگ بتا رہی کہ اس وقت زیرو کراسنگ ہوئی اکنالج کی پن نمبر دس جو ڈی بی ٹوینٹی فائیو پہ پن نمبر دس ہے ٹھیک ہے نا وہ ہے وہاں پر وہ زیرو کراسنگ کے سرکٹس آ رہے ہیں اور یہ میں نے ذرا احتیاط سے چیزیں بنائی ہیں یہ آپٹیکلی آئسولیٹڈ ہے اس کا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کمپیوٹر کا جو ہے نا سیدھا تار والا کانٹیکٹ ٹو ٹوینٹی کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک آپٹیکل ایک درمیان میں ایک بیریئر ہے جس کے تھرو یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے لائٹ کے تھرو تھوڑی سی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کی چپس ہوتی ہیں وہ آپ کو سرکٹ کے اندر پتا لگ جائے گا آپ دیکھ لیں گے تو کچھ سمجھ بھی آ جائے گا آپ کو یہ ہوا اب جیسے ہی وہ انٹرپٹ آئی جتنی دیر پہ مجھے اسے آن کرنا ہے اتنا ٹائمر میں ٹائم ڈال کے میں نے چھوڑ دیا بس اب ٹائمر کی جو روٹین ہے وہ جب جب وہ آن ہوتی ہے یعنی جب یہ ٹائمر کا ٹائم ختم ہوگا تو کیا ہوگا وہ انٹرپٹ آئے گی آئی آر کیو زیرو جو آئی آر کیو زیرو آئی اس وقت وہ صرف سوئچ کو آن کر دیتا بس ٹھیک ہے یہ ایک جھٹکا ہمارا سوئچ آن ہو گیا سمجھ گئے نا یہ کچھ اسی طرح ہے سوئچ ایسا ہے کہ جو ایک دفعہ آن آپ سگنل آن کر دیتے بس وہ آن ہو جائے گا اگلی زیرو کراسنگ تک آن رہے گا یہ آف نہیں ہوتا وہ اگلی زیرو کراسنگ پر ہی جا کر کے آف ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس وقت میں صرف ایک اس کو آن کا ایک جھٹکا دیا وہ سوئچ آن ہو جیسے آپ وہ جو سفید والا سوئچ آپ دیکھتے ہیں نا وہ اگر آپ وہ کریں تو اب کیسے ہوتا ہے اگر میں اس کو کیا اسے میں دبائے رکھتا ہوں تب وہ آن رہتا ہے نہیں اگر میں صرف یوں کر کے اسے مار دوں تو آن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ سوئچ ایسا ہے بےچارا کہ یوں کر کے میں مارتا ہوں یہ آن ہو جاتا ہے لیکن خود بخود جب وہ زیرو کراس کرتی تو آف ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر مار دوں پھر آن ہو جائے گا پھر زیرو کراسنگ پہ آف ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے تو بڑا سمپل چیز ہے لیکن آپ دیکھیں اس کا ایکشن کیسے ہوگا تو اس ٹائمنگ کو آگے پیچھے کر کے جو پاور ڈلیور کر رہا ہوں میں یہ بلب کو جو میں نے بھی سرکٹ بنایا اس کے ساتھ بلب ایک لگایا ہوا چھوٹا سا بلب لگایا ہوا ابھی فی الحال لیکن یہ بلب بہت بڑا بھی لگ سکتا ہے ٹھیک ہے نا اگر میں چاہوں تو اس اسٹوڈیو کی پوری لائٹس جو ہیں وہ ان کو میں اس بالکل چھوٹے سے سرکٹ سے کنٹرول کر سکتا ہوں وہ بالکل اسی طریقے سے کم یا زیادہ ہوں گی جس طریقے سے میں ابھی اس بلب کے ساتھ کروں گا آپ دیکھیں گے تو پہلے میں جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ اس چیز کا کنٹرول ہے آن اور آف ٹھیک ہے نا وہ جیسے پیچھے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ڈبگر سے ہی سیدھا آن اور آف کریں یہ جو سوئچ ہے اس کو آن کرنے کے لیے میں نے پیرل پورٹ کی جو ڈیٹا بٹ زیرو ہے ٹھیک ہے نا جو کہ پن نمبر ٹو پر لگی ہوئی بس اس بٹ سے میں نے اسے آن کیا ہے اور ایکنالج بٹ سے میں نے زیرو کراسنگ لی ہے اب باقی سارا جو کام ہے وہ پروگرامنگ کے اندر اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ورکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے یہ جو ہے اب جو چیز میں آپ کو اس میں تھوڑا سا پہلے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے نا جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بٹ ون کے ساتھ بٹ زیرو کے ساتھ پیرالل پورٹ کی بٹ زیرو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر میں اسی طرح ڈبگر میں آ کر کے بٹ زیرو کو ون کر دوں یعنی زیرو کو ون کرنے سے مراد یہ ہے کہ زیرو کے اوپر میں پانچ وولٹ دے دوں تو یہ سوئچ یہ ہمارا بلب جو ہے یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور اگر میں اس پہ زیرو دے دوں تو یہ بلب جو ہے وہ آف ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اب میں اس کو کمانڈ دیتا ہوں output three seventy eight comma one ٹھیک ہے نا یہ ہمارا بلب آن ہو گیا اور اگر میں پھر کمانڈ دوں output three seventy eight zero ٹھیک ہے تو یہ بلب ہمارا آف ہو جائے گا یہ آن آف کا سیدھا کنٹرول ہے اب تھوڑا سا جو چیز ہے یہ یہ تو ہو گیا سیدھا یعنی بالکل اسٹریٹ کنٹرول اب میں آپ کو پروگرامز جو ہیں پہلے ورکنگ اس کی دکھا دیتا ہوں اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کو یعنی پروگرام کوڈ دکھاؤں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کوڈ کے اوپر جو ہے تھوڑا سا سوچئے یہ دیکھیے پہلا ایک میرا جو پروگرام ہے یہ جو ہے یہ کرے گا یہ کے بلب کو بہت آہستہ آہستہ آن کرے گا ٹھیک ہے اور یہ بالکل اسی طرح سے یعنی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائرنگ اینگل کو فائرنگ پوائنٹ کو ٹھیک ہے پیچھے سے لاتے ہوئے میں اسے آف بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ دیر تک نہ چلے اسے دوبارہ دیکھیے کہ یہ شروع کرتا ہے فائرنگ کرنا بالکل زیرو کراسنگ کے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد اس فائرنگ پوائنٹ کو پیچھے کی طرف لیتا آتا ہے تھوڑے ٹائم میں پیچھے کی طرف لاتا ہے آرام آرام سے پیچھے لاتا ہے اور بلب آپ دیکھیں کیسے گلو کرتا ہے اب ایک دوسرا پروگرام میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے وہ ہے سلو آف وہ بالکل فل انٹینسٹی سے شروع ہوگا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے کم کرتا جائے گا بات آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ کوئی پروگرامنگ کا کوئی بہت بڑا ٹرک نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بس ذرا سا دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ آپ کو کنٹرول میں دکھایا ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے سلو آف ٹھیک ہے فل کنڈکشن سے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ٹائم بڑھتا ہوا جو وہ زیرو کنڈکشن کی طرف جا رہا ہے منیمم کنڈکشن کی طرف جا رہا ہے اس لیے بلب جو ہے وہ فل گلو کرتا ہے اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا بند ہو جاتا ہے تقریباً بند ہو جاتا ہے یہ تقریباً ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ فل آف نہیں میں نے اس کو کیا ہوا پروگرام کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی پروگرام جو ہے وہ میں نے لکھا ہے اس کے لیے اس میں میں نے کیا یہ ہے کہ اس میں میں کرسر کیز کے ذریعے ٹھیک ہے نا یہ جو ہماری یہ بلکہ کرسر کیز نہیں میں نے فنکشن کیز کے اوپر اس پروگرام کو لکھا ہے ایف الیون اور ایف ٹویلو فنکشن کیز جو ہے یہ بلب کی انٹینسٹی کو کنٹرول کر رہی میں چاہوں اسے بڑھا دوں ایک کی پریس کروں گا وہ بڑھ جائے گی ایک کی پریس کروں گا وہ گھٹ جائے گی ٹھیک ہے نا وہ پروگرام میرا دیکھیے کس طریقے سے کام کر رہا ہے یہ فل انٹینسٹی کے اوپر ہے ٹھیک ہے اگر میں اسے کم کرنا چاہوں تو میں اس طریقے سے کم کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کیا ہوا ہے کہ ایف الیون جو کم کرنے والا ہے اسے میں نے دبایا ہوا ہے وہ کم کرتا جا رہا ہے اسے اگر میں دبائے رکھوں گا گا گا یہ کم ہوتا جائے دباؤں ٹھیک ہے وہ بڑھتا جائے گا آپ نے ڈیمرز دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آپ نے اتنا ڈیجیٹل اور اتنا ایکسپینسو ڈیمر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو میری کرسر کیز ہیں ان کے ذریعے سے فائرنگ اینگل فائرنگ پوائنٹ جو ہے اس کو میں اوپر یا نیچے کی طرف لے کر کے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے پلس مائنس کر سکتا ہوں ایڈ کر سکتا ہوں اس کو زیرو کی طرف جتنا میں اس کو زیرو کی طرف لیتا جاؤں گا لے جاتا جاؤں گا اگر آپ کو یاد ہو جو ابھی آپ نے تھوڑا سا پہلے دیکھا ہے ٹھیک ہے اتنا یہ کم ہوتا جائے گا پاور اس کی اور جتنا میں اس کو پیچھے زیادہ کنڈکشن دیتا جاؤں گا اتنی زیادہ اس کی پاور جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اسی حساب سے اس کا گلو جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اس طریقے سے آپ کوئی بھی ایسے نارمل لینئر اکوپمنٹ جو ہے ویسے تو آپ سارے کر سکتے ہیں انڈکٹیو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو الیکٹریکل انجینئرنگ کا ماہر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑی بہت یعنی یہ چیزیں آتی ہیں تو آپ بہت آسانی سے وہ چھوٹے چھوٹے پروگرام لکھ کر کے ان چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں یہ ضرور خیال رکھیے گا کہ آپٹیکل آئسولیشن جو ہے یعنی وہ جو چپس اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گی جو میں نے استعمال کی ہیں وہ بہت ضروری ہیں اس کی وجہ یہ کہ اگر وہ نہیں ہوں گی تو جو بھی ایکسپینسو اکوپمنٹ آپ کا اس اینڈ پہ لگا ہوگا وہ پگھل جائے گا اڑ جائے گا ٹھیک ہے نا اگر وہ چیز ہم اس کو نہیں دیں گے وہ آئسولیشن ہم نہیں دیں گے کیونکہ وہ دو سو بیس وولٹ کے لیے پیرالل پورٹ کی پن نہیں بنی ہوئی ہے وہ صرف پانچ وولٹ کے لیے کام کرتی ہے اب جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ جو پروگرام لکھا ہوا ہے میں نے یہ پروگرام میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس کو تھوڑا سا دیکھیں تھوڑا بہت اس کا جو ریلیونٹ پورشن ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اس پروگرام کے اوپر باقی جو جو کنسنٹریشن ہے وہ آپ لوگ خود کریں پہلے میں آپ کو سلو آن دکھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو سلو آف دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گا وہ پروگرام جو کہ ہم نے یہ کرسر کیز والا لکھا ہے یہ ہمارا پروگرام ہے سلو آن کا اس وقت آپ اس کا جو مین سیکشن ہے اس کو دیکھ رہے ہو اس میں اوپر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں فیملیئر ہیں یہ جو آئی ایس آر کرنے کے لیے جو کوڈ لکھا گیا یہ وہ ہے جو اس میں اہم چیزیں ہیں نا وہ نیچے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ زیرو تھری سیون اے کے اوپر یہ جو چیز ہم آؤٹ پٹ کر رہے ہیں زیرو تھری سیون اے پر ٹھیک ہے نا یہ بنیادی طور پہ جو میں نے آئی آر کیو کی بٹ کہا تھا جو پیرل پورٹ کے اندر ہے یہ وہ ہے یہ ہم نے آن کر دی تاکہ ایکنالج کی آئی ایس آر جو ہے وہ یعنی ایکنالج کی پن جو ہے وہ اب آئی آر کیو جنریٹ کرنا شروع کر دے ایک یہ چیز آپ کو کرنی ضروری اس کے بعد آپ کو جو آئی آر کیو سیون ہے جو پیرل پورٹ کی آئی آر کیو ہے وہ یہ ان تین انسٹرکشن کے ذریعے آپ نے انیبل کی ہے آئی آر کیو کی انٹرپٹ ٹھیک ہے یہ جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھایا تھا کی بورڈ کی جو انٹرپٹ ہے اس کو انیبل ڈسیبل کر کے بالکل اسی طریقے سے آپ اس کو یہ انیبل اور ڈسیبل کر سکتے ہیں یہ تو وہ کوڈ ہے یہ دو اہم سیکشن ہیں اس کے اندر اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے اپنی جو یہ ایکنالج کی آئی ایس آر جو ہم نے لکھی اس میں صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈیوائڈر بنایا ہے وہ ڈیوائڈر بنیادی طور پہ وہ نمبر ہے یا وہ ٹائم بتا رہا ہے جس ٹائم پر کہ زیرو کراسنگ کے بعد مجھے فائرنگ کرنی ہے تو یہ ایکنالج آئی ایس آر جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ والی وہ آئی ایس آر ہے جو کہ زیرو ہر زیرو کراسنگ کے اوپر آ رہی ہے جب ہم اس کے اندر آتے ہیں تو میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جو میرا ڈیوائڈر ہے اس ڈیوائڈر میں سے ہر دفعہ میں دس سبٹریکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اور اس میں جو لاجک آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں وہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ میکسیمم گلو پہ چلا جاتا ہے یہ آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ڈیوائڈر جب منیمم ہو جائے گا نا تو یہ زیرو کراسنگ کے بالکل قریب آ کر کے فائرنگ کرے گا پیچھے کی طرف تو میکسیمم گلو اس وقت ہوگی ٹھیک ہے تو جب یہ میکسیمم گلو پہ آ جاتا ہے تو اس وقت میں اسے اسٹاپ کر دیتا ہوں اب ہر دفعہ جب یہ آئی ایس آر آ رہی ہے تو دس دس دس دس کر کے ڈیوائڈر کو بس میں کم کرتا جا رہا ہوں اور کچھ نہیں اس کے اندر اچھا ڈیوائڈر کو کم کرنے کے بعد اس ڈیوائڈر کی جو بھی ویلو بنتی ہے میری اس کو میں ٹائمر کے اندر لوڈ کر دیتا ہوں اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ این اتنے یونٹ اتنے یونٹ گزرنے کے بعد اتنے سائیکل گزرنے کے بعد 1.190 کے اتنے سائیکل گزرنے کے بعد انٹرپٹ آئے گی ٹائمر کی ٹھیک ہے اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھو تو ایک چیز اور ہے یہ ذرا میں آگے جا کے ٹائمر میں ایکسپلین کروں گا جو میں نے فلیگ کو ون کیا ہے یہ یہ ہے کہ یہ فلیگ جو ہے یہ ٹائمر روٹین کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اس دفعہ تم آئے ہو اس کے اندر تمہیں سوئچ کو آن کرنا ہے کیونکہ اس کو آن کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہم اسے آف بھی کرتے ہیں آف کرنے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ آن کر دیں اس کو تو یہ آن رہتا ہے اگلی زیرو کراسنگ تک لیکن اس کو جب ہم ایک دفعہ آن کریں تو آن کی ایک چھوٹی سی ڈیوریشن ہے یعنی جس سے پہلے یعنی اس سے اگر شارٹ پلس دی جائے گی تو میرا سوئچ آن نہیں ہوگا تو وہ ڈیوریشن کو انشور کرنے کے لیے اندازن کوئی سو مائکرو سیکنڈ کی ایک پلس جو ہے وہ میں اسے دیتا ہوں اب اس کی ٹیکنیک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو فلیگ اس نے ون کیا ہے وہاں پر وہ ون اگر ہوگا جہاں پہ اب یہ ٹائمر آئی ہے سارے ہماری اس کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلیگ کیا میرا زیرو ہے اگر میرا فلیگ زیرو ہے تو سوئچ آف کرنا ہے اور اگر میرا فلیگ زیرو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ون ہے ون کی صورت میں مجھے سوئچ آن کرنا ہے اور سوئچ آن کرتے ہوئے یہ صرف جو میری پیرالل پورٹ ہے 378 سیونٹی ایچ پر جو ون کر دیتا ہے جو میں نے آپ کو ڈبگر میں بھی کر کے دکھایا تھا ٹھیک ہے نا یہ اسے ون کرتا ہے اس کے بعد یہ کرتا یہ ہے کہ خود اپنے اندر یعنی اندر ٹائمر چینل اپنے جو ہے وہ 100 کا کاؤنٹ ڈال کر کے چلا جاتا ہے اور فلیگ کو زیرو کر دیتا ہے اب جب فلیگ زیرو ہو جائے گا تو اگلی دفعہ جب یہ ٹائمر ہنڈریڈ یونٹس کے بعد ایکسپائر کرے گا تو اس وقت آ کر کے یہ سگنل کو سوئچ آف کر دے گا یہاں پر بس یہ اس کا فنکشن ہے اگلی اگلا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہمارا سلو آف کا پروگرام ہے اور آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ سلو آن اور سلو آف میں صرف ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ڈیوائڈر کو میکسیمم سے شروع کر کے اور سبٹریکٹ کرتے ہوئے منیمم کی طرف لائے تھے اس میں ہم ڈیوائڈر کو منیمم سے شروع کر کے ایڈ کرتے ہوئے بڑھاتے ہوئے میکسیمم تک لے جائیں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جو ہے فل گلو کرے گا اور فل گلو سے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوتا زیرو کی طرف چلا جائے گا یہ ہمارا تیسرا پروگرام ہے یہ پروگرام جو ہے بنیادی طور پر یہ اصل میں سلو آن اور سلو آف کا ایک کمبینیشن ہے اور اس کمبینیشن کے ساتھ اس میں کی بورڈ کی انٹرپٹ بھی انوالوڈ ہے یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کے پاس موجود ہوگا آپ کے کلاس نوٹس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے اس کے اوپر آپ لوگ خود کنسنٹریٹ کریں اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں اس کے جو امپورٹنٹ حصے ہیں وہ آپ کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں یہ اس کا کی بورڈ آئی ایس آر ہے ٹھیک ہے نا یہ کی بورڈ آئی ایس آر کیا کر رہا ہے اس کی لاجک آپ ذرا خود سمجھنے کی کوشش کیجیے جہاں تک ہماری ہمارے ٹائمر آئی ایس آر کا تعلق ہے اور ہماری ایکنالج کی آئی ایس آر کا تعلق ہے اس کا فنکشن بالکل اسی طریقے سے جس طرح پہلے تھا جو چینج ہوا ہے وہ ہمارے کی بورڈ کی آئی ایس آر میں ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ خود سمجھیے اس کے فنکشن کو اس کی لاجک کو آپ خود سمجھنے کی کوشش کیجیے اور بس اب ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی امید کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی اس پہ آپ اگلے لیکچر تک ذرا غور کیجیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ اور السلام علیکم